حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے شہداء میں سے دو دو تین تین آدمیوں کو ایک ہی کپڑے سے ڈھانپ دیتے تھے پھر فرماتے ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے جب ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو لہد میں اسے آگے رکھتے اور فرماتے میں ان کے حق میں گواہ ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے خون میں غلطہ ہی دفن کرنے کا حکم دیا نہ ان کا جنازہ پڑا نہ انہیں غسل دیا گیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چودہ